گزشتہ جو ہم نے اپنا علم النحب پڑھی ہے اس میں پڑھی ہے علم النحب کی تعریف علم نحب عربی کا وہ علم ہے جس میں اسم فعل جوڑ کو اسم فعل اور حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کی ترکیب اور ہر کلمے کے آخری حرف کی حالت معلوم ہوتی ہے فائدہ اس علم کا یہ ہے کہ انسان عربی زبان بولنے اور لکھنے میں ہر قسم کی غلطی سے محفوظ رہتا ہے اس علم کا موضوع کلمہ اور کلام ہے کلمہ اور کلام اس کی تفصیل یہ ہے کہ آدمی کی زبان سے جو بات نکلتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں لفظ اگر با مانا ہے تو اس کو موضوع کہتے ہیں اور بے معنی ہے تو اس کو محمل کہتے ہیں با مانا ہے تو موضوع بے مانا ہے تو محمل اور عربی زبان میں لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں مفرد اور مرکب مفرد اس اکیلے لفظ کو کہتے ہیں جو ایک معنی بتائے اور اس مفرد کو کلمہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس مفرد لفظ یا کلمے کی تین قسمیں ہیں اسم فیل حرف یعنی کہ اگر وہ کلمہ جو ایک معنی بتاتا ہے اگر وہ اپنا معنی اکیلا ہی بتا لیتا ہے کسی دوسرے لفظ کو ساتھ ملانے کی ضرورت نہیں پڑتی اکیلا ہی اپنا معنی بتا لیتا ہے تو پھر دیکھیں گے اس کے اندر زمانہ ہے یا نہیں ہے اگر اس میں زمانہ ہوگا تو وہ فیل ہے اگر زمانہ نہیں ہوگا تو اسم ہے اور اگر وہ اکیلا ہی اپنا معنی <coughs> نہ بتا سکے بلکہ ساتھ کوئی اور کلمہ کوئی اور لفظ ملانے کی ضرورت پڑے تو اس کو حرف کہتے ہیں اسم کی تین قسمیں ہیں جامد مستر اور مشتاق <coughs> جامد وہ ہے جو نہ تو خود کسی سے بنتا ہے اور نہ اس سے کوئی بنتا ہے مستر وہ ہے جو خود کسی سے نہیں بنتا لیکن اس سے بہت سارے لفظ بنتے ہیں اور مشتاق وہ ہے جو مستر سے بنتا ہے ٹھیک ہے یہ اتنی باتیں ہم نے پڑھی تھی سابقہ ترس میں <coughs> تو آج کے سبق میں ہم نے آگے پڑھنا ہے مرکب یعنی کہ پہلے تو تھا کلمے کی دو قسمیں مفرد اور مرکب مفرد اکیلے لفظ کو کہتے ہیں جو اپنا معنی بتائے اب ہے مرکب تو مرکب جو اس کا نام ہے یہی نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ مرکب وہ ہے جو مرکب ہو مرکب وہ ہے جو مرکب ہو دو لفظوں سے زیادہ سے ٹھیک ہے تو اسی طرح یہ اس کی تعریف کرتا ہے کہ مرکب وہ لفظ ہے جو دو یا زیادہ کلموں کو جوڑ کر بنایا جائے مرکب وہ ہے جو دو یا زیادہ کلموں کو جوڑ کر بنایا جائے اور اس کی دو قسمیں ہیں مفید اور غیر مفید مرکب کی دو اقسام ہیں ایک ہے مفید اور ایک ہے غیر مفید مفید کا معنی فائدے مند غیر مفید کا معنی بے فائدہ یہ بھی لفظوں سے ہی ہیں تو مرکب مفید وہ ہوگا اس کی تعریف کرتا ہے مرکب مفید وہ ہے کہ جب کہنے والا بات کہہ چکے تو سننے والے کو گزشتہ واقعہ کی خبر یا کسی بات کی طلب معلوم ہو جیسے زہابا زید گیا ایتی پانی لا پہلی بات سے سننے والے کو زید کے جانے کی خبر معلوم ہوئی اور دوسری بات سے معلوم ہوا کہ کہنے والا پانی طلب کر رہا ہے اس مرکب مفید کو جملہ بھی کہتے ہیں اور کلام بھی کہتے ہیں مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں بس آج اتنا سا ہی کافی ہے کہ مرکب وہ لفظ ہے جو دو یا دو سے زیادہ کلموں کو جوڑ کر بنایا جائے اس کی دو قسمیں ہیں مفید اور غیر مفید مرکب مفید اسے کہتے ہیں کہ جب بات کہنے والا کہہ چکے تو سننے والے کو کسی بات کی خبر یا طلب معلوم ہو جیسے زید زید گیا ایتی پانی لا میں کے جانے کی خبر ملی ہے اور ایتی سے معلوم ہوا ہے کہ مانگنے والا پانی طلب کر رہا ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ کا نحو کا سبق ہے تو اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے اگلے درس کی طرف یعنی علم الصرف کا تو علم الصرف میں وہ بنیادی باتیں ہیں جو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں ہم نے اب تک جو پڑھا ہے وہ کچھ اس کی تعریف وغیرہ سے متعلق ہے ٹھیک ہے ایک تو ہم نے پڑھی ہے علم الصرف کی تعریف کہ علم الصرف کی تعریف کیا ہے علم و صرف وہ علم ہے جس سے سیگوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے لفظوں کو گرداننے کا طریقہ اور ایک سیگے سے دوسرا سیگا بنانے کا قاعدہ معلوم ہوتا ہے فائدہ اس علم کا یہ ہے کہ الفاظ کو صحیح طور پر پڑھنا آ جاتا ہے اس کے بعد ہم نے کچھ اس کی اصطلاحات پڑھی ہیں کہ ضمہ پیش کو کہتے ہیں فتح زبر کو کہتے ہیں کسرہ زیر کو کہتے ہیں تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو حرکت زبر زیر پیش کو سکون اور جزم حرکت کے نہ ہونے کو تشدید ایک حرف کو دو بار ایک سکون اور ایک حرکت کے ساتھ پڑھنا مضموم وہ حرف ہے جس پر پیش ہو بختو وہ حرف ہے جس پر زبر ہو مقصور زیر والے حرف کو کہتے ہیں متحرک حرکت والا حرف ساکن وہ ہے جس پر حرکت نہ ہو مشدد وہ ہے جس پر تشدید ہو اتنی باتیں ہم پہلے پڑھ اور سیکھ چکے ہیں آج ہم نے اس سے آگے پڑھنا ہے آج ہے حرف علت حرف علت واولز جس کو کہتے ہیں عربی زبان میں حرف علت تین ہے واؤ الف اور یا واؤ الف اور یا ان کا مجموعہ ہے وائے وائے آپ اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے وائے ناکامی متا کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا کہ جو وائے ہے نا وائے واؤ الف اور یا یہ ہے حرف علت عربی زبان میں جب کبھی بھی کہا جائے گا حرف علت تو سے یہی تین حرفوں میں سے کوئی حرف مراد ہوگا واؤ الف یا ٹھیک ہے ان کو کہتے ہیں حرف علت یہ عربی زبان کے واولز ہیں سیگا لفظ کو کہتے ہیں سیگا لفظ کو کہتے ہیں اسم نام کو اور فیل کام کو یہ باتیں بھی آپ کو معلوم ہے کوئی نئی بات نہیں ہے اس میں <coughs> آگے چلتے ہیں زمانہ وقت کا نام ہے زمانہ وقت کا نام ہے اور وقت تین ہے ماضی یعنی گزرا ہوا حال یعنی موجودہ اور مستقبل یعنی آئندہ ٹھیک ہے تو فیل ماضی اس فیل کو کہتے ہیں جو گزرا ہوا زمانہ بتائے جیسے زارا با اس ایک مرد نے مارا تو یہ گزرے ہوئے زمانے کی بات ہے ماضی کا آخر ہمیشہ مفتو ہوتا ہے یعنی ماضی کا جو واحد کا سیگا ہے یہ اس کے آخر میں ہمیشہ زبر ہوتی ہے فیل مزارے مزارے اس فیل کو کہتے ہیں جس میں موجودہ یا آئندہ زمانے کے بارے میں خبر ہو موجودہ یا آئندہ یعنی مستقبل اور حال دونوں کو جمع کر لیا انہوں نے عربی زبان میں حال اور مستقبل دونوں کے لیے ایک ہی لفظ ایک ہی سیگا استعمال ہوتا ہے فیل مظاہرے کا ٹھیک ہے فیل مظاہرے اس فیل کو کہتے ہیں جو موجودہ یا آئندہ زمانہ بتا ہے جیسے یزریبو مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد زمانہ موجودہ یا آئندہ میں اور مظاہرے کے آخر میں ذمہ ہوتی ہے مظاہرے کا آخر مضموم ہوتا ہے امر یہ بھی آپ جانتے ہیں امر اس فیل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے جیسے ازرب تو مار نہیں یہ بھی معروف بات ہے آپ کو پتا ہے کہ نہیں اس فیل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام سے روکا جائے جیسے لا تضرب مت مار اس بات یا مثبت فیل کے ہونے کو کہتے ہیں جیسے زارابا اس نے مارا یزریبو وہ مارتا ہے نفی منفی فیل کے نہ ہونے کو کہتے ہیں جیسے ماں زارابا اس نے نہیں مارا لا یزریبو وہ نہیں مارتا فائل کام کرنے والے کو کہتے ہیں مفعول جس پر کام کیا گیا ٹھیک ہے بس اتنی سی باتیں کیونکہ اس میں سے اکثر باتیں ایسی ہیں جو آپ لوگ پہلے سے ہی جانتے ہیں اس میں کوئی ایسی نئی اور انوکھی بات نہیں ہے جس سے ایک اردو دان آدمی واقف نہ ہو تو یہ چند ایک موٹی موٹی سی باتیں ہیں جو آج ہم نے پڑھی ہیں صرف اور نحب دونوں کے اندر ہی تو یہ انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہم آگے چلیں گے تو آج کا جو سبق ہے اس کو یہیں پر ہم کلوز کرتے ہیں